قال انه يقول انها لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث فيها قالوا الان جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون موسا نے کہا اللہ کہتے ہیں کہ وہ گائے کام کرنے والی نہ ہو جو زمین میں ہل چلاتی ہو یا کھیتوں کو سیراب کرتی ہو تندرست ہو اس میں کوئی داغ نہ ہو وہ لوگ بولے کہ اب آپ نے ٹھیک بات بتائی ہے پس انہوں نے اسے ذبح کیا اور امید نہ تھی کہ وہ کر پائیں گے